گارے جچا کو گندھی گار جا کو دند سب مل کر بولو گوند

سب مل کر بولو جیسے بولو جیسے میرے سرکار سنیوں کا عقیدہ ہے بلکہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے ارے سنو سنو وہ حسو حسن ثابت جن کے بارے میں محبوب نے دعا کر دی کہ اے اللہ جبریل کے ذریعے جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما زبان زبان حسان کی ہے مضمون جبریل کا ہے

آگے سنو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل غلام برا امین کل عیب یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا کان کا قد خلقتا کما تشاء حتا کہ جیسے چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا جیسے میرے سرکار زبان زبان مضمون مضمون دیکھو دیکھو جبریل جبریل جبریل جبریل کا ارے کہتے ہیں بلکہ میرے سے پوچھا ہے یہ تو بتا بڑے بڑے بہت مسکم مسکم رسم دیکھا سامان دیکھا جمع دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا بہت گوا بتا بتا کہیں مصا بھی دیکھا کوئی مصا بھی دیکھا کہنے والا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ حسن حدیث ثابت نے کیا کہہ دیا آپ نے کتنا حسن دیکھا نہیں ارے حسن حدیث ثابت نے کتنا گھوما ہوگا کتنا پھرا ہوگا کتنے ملک دیکھے ہوں گے یہ کیا دعویٰ کر دیا بات ہوئی آ رہی زبان حسن کی مضمون جبریل کا جبریل علی اللہ یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا لیکن میرے آقا کوئی آپ جیسا نہ ملا جیسے میرے سر گئے بولو ایسا ستا ہمارا ندی چھپ گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا سب چمک والے مجموعوں میں چمکا گجی الگ سوچوں میں چمکا ہمارا سارے اونچوں میں تجھ سے اونچے سے اونچا مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو مو چاہیے ہمارا ندی ہمارا ندی ہمارا ریتر ہمارا ندی بتنا پیارا جارا ہے بولو بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کتنا پیارا چلتا بولو ہمارا نبی کتنا پیارا چلتا ہے اتنی بلند راس ہے کون دیتا ہے تیرے کو پوچھا چلیے تیرے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے سچا ہوں گا میرے امام کہتے ہیں میرے رضا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو مالک ہی کہوں گا کیوں کیوں کیوں کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب محبوب نہیں میرا تیرا پر ناز کرو ہم حضور کے چاہنے والے ہیں ہم حضور کے عاشق آشناتے ہیں کہو اپنی مقدر پر ناز کرو جتنا ناز کرو کم ہے ہم حضور کے چاہنے والے ہم حضور کے محبوبوں کے چاہنے والے ہم اولیاء کے چاہنے والے ان کے ماننے والے اللہ اللہ جو بکواسے کرتے ہیں ان کو کیا پتا پر سوال تیری سو سب کا کیا کیا

جائے چمک جان چمک چم چم جائے جائے بنے برف پر ہر شامل ہے زبان مکہ مکرمہ سے شریمتی کئی ہجرت فرما رہے ہیں جب محبوب کی آمد امن ہے جب پہلے پہلے محبوب کا رخ زیبا نظر آتا ہے قبیلہ بنو نجار کی چار کیا جاتی ہیں

اللہ اللہ اللہ اللہ اہلا اخلا امین اہم سب سب

اللہ افریقہ بس پیشہ سبھی کا افریقہ بک گندہ افریقہ مقبرہ سرکار گا نے چند دان اج سچ سچ سوچ مچی مچ گئی چون تڑی گھنسے چونچ گئی اج گنا نامیاں تو چھڑیا بدل شا شاشن مکھ چند بدل شا کالی گم پتی مخمور مسپور مٹ مریا سورت صورت میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا کس سورت میں جانا کھا جانا کھا کے جگہ جمنا سچ جا کب شانا کھا جس شان کو شانا سب بڑیا کوئی اچھی چیز دیکھو کوئی اچھی چیز دیکھو جا اللہ

بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے تیرے تمہارے لیے ہمارے بنے تو جہاں تمہارے تمہارے تمہارے لیے لیے لیے جان ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے تھی وہاں سامو سما سما چاہے تمہاری چمک تمہاری تمہاری تمہاری جھلک بھالے دوباری جامات تمہارے ماروارے ہاں بنا تمہارے بھائی انشرکاری کرنا ڈاکٹر ڈوبی گوٹر ڈاکٹر ڈوبی گوٹروے اشوکاری کرنا ڈاکٹر ڈوبی کہیں گنگا بندی کہیں جو رنگونی کی قصر کی جی جہاں جیلوں میں امن و اما تمہارے میے سبھی

ادب سے نظر مگر ادب سے گنبد خزرا ہے تماشا نہیں نہیں کوئی کوئی شان کا گنبد نہیں کبھی دیکھیں آپ راستے کوئی مسجد مسجد ہے کوئی بڑا بٹ ایسا ہے جسمبر ہے کو ہیں ارے گنبد خزرا کی یاد آ گئی وہ گنبد ہے یہ شبی ہے گنبد آ گیا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں ارے گنبد تو بہت گنبد تو بہت بہت گنبد تو مگر گس گسو گا

صبح ہے ستر ہزار شام یوں پندر ظلم کو رخ آٹھوں پہر کی ہے اس رنگ کا اس شام کا خود بدل نہیں کوئی بولو بولو بولو گے تو بہت مگر حضرت نہیں کوئی کوئی بولو بولو بدل تو بہت ہے سم زمین کو کیونکہ پا دکھے تو بندے ہزار بندے کو سارے آسیا بس بولو سب آشی تو آشیشوں کے سامنے اس کی بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے عشت کی بات مزہ جب دیتے جب ہو ہی آشی سننے والا اب سنو عشت کی بات آسمان ہے زمین سے زمین بولا کیا بات میرے پاس چاند ہے میرے پاس سورج ہے کہکشائیں ہیں روشنیاں ہیں زمین نے سونا آسمان اب میری بات سن ہاں، سنا دو تیرے پاس ہے صحیح سورج روشنی ہے صحیح کی لیکن آسمان سن میرے اوپر ہے آسمان کو ایسا تانا دیا زمین نے ایسا تانا دیا کہ زمین تانا سن کے آسمان کی طرح آسمان کیا جو گئے دوبارہ

آسمان کس نہ کسی پہاڑی کو گولی کو چھوٹا ہوا اس طریقے سے پیچھے دیکھیں دیں تو یہ آسمان نظر آئے گا کس نہ کسی پہاڑی کو چھوٹا ہوا ہاں، یوں لگتا ہے جھک گئی یہ کیسے جھکی سے یہ آلہ آدت سے پوچھتے ہیں آلہ آدت کرنا چاہیے

سچ ہے کہ غالب اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے جیسا نکما نہیں کوئی اللہ ہے سچ ہے کہ مجھے جیسا یہ ہے سنا بولیں یہ